عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میرے ہاتھ میں موٹے ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور اس سے میں جنت کی جس جگہ کی جانب اشارہ کرتا ہوں تو وہ مجھے اڑا کر وہاں پہنچا دیتا ہے تو میں نے یہ خواب ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا پھر حفصہ رضی اللہ عنہا نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تیرا بھائی ایک مرد صالح ہے یا فرمایا عبداللہ مرد صالح ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پچیس یہ حدیث صحیح ہے